بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے لیکچر نمبر نائنٹین میں لیکچر نمبر ایٹین میں ہم نے ای ٹی ایل کے دو اسپیکٹس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا which were extraction and transformation آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ای ٹی ایل پہ بات چیت شروع کی تھی اور پہلا لیکچر کیا تھا میں نے آپ کو اس میں ایک سلائیڈ دکھائی تھی جس میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو ای ٹی ایل کے پیسز ہیں وہ پیسز کیا ہیں یاد ہے آپ کو ای ٹی ایل کے ان پیسز میں ایک جو ٹرانسفارمیشن کا پیس تھا اس کے دو سب کمپوننٹس تھے ٹرانسفارمیشن کے ساتھ کلینزنگ بھی تھی ڈیٹا کلینزنگ تو جو لیکچر نمبر نائنٹین ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈیٹا کلینزنگ کو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ پرابلم کیا ہے یہ پرابلم کیسے ہے اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور بہت سی ڈیٹیل جیسے جیسے ہم لیکچر میں گزرتے جائیں گے آپ کو وہ ڈیٹیلز پتہ چلتی جائیں گی تو اس لیکچر کی ضرورت کیوں پیش آئی میں آپ کو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اور وہ بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد پھر ہم ڈیٹیل سے باقی اسپیکٹس کو دیکھیں گے اور ٹچ کریں گے تو بیک گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ہم پانچ چھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور وہ پوائنٹس کیا ہیں ان کی بریف بلٹس آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ نام ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی ہم یہ بات کریں گے کہ یہ صرف ڈیٹا ارینجنگ سے بھی زیادہ اور کچھ ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اٹس اے بگ پرابلم اور اس کا ایک بڑا افیکٹ بھی ہے اور ڈرٹی سے کیا مطلب ہے اس میں پیراڈاکس یا کنٹرڈکشن یا کنفلکٹ کیا ہے اور ڈیٹا ڈپلیکیشن کا ایسے کیا ریفرنس ہے تو میں آپ کو دو باتوں کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں پہلے ایک دو پوائنٹس کو اٹھاتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر باقی پوائنٹس پہ جائیں گے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ڈیٹیل میں پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تو عزیز ساتھیوں طلباء و طالبات ڈیٹا کلینزنگ کا صرف ایک نام نہیں ہے کہیں آپ کو اس کو ڈیٹا کلینزنگ نظر آئے گا کہیں آپ اس کا نام دیکھیں گے ڈیٹا اسکربنگ اور کہیں ڈیٹا کلیننگ ان سارے ناموں کا مطلب ایک ہے اس کا سگنیفیکنس کیا ہے میں آپ کو اس کا سگنیفیکینس بتاتا ہوں امپورٹنس بتاتا ہوں اس کی وہ کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ڈیٹا یہاں سے اٹھایا یہاں سے اٹھایا یہاں سے اٹھایا ڈیٹا اٹھایا اس کو آپ نے انٹیگریٹ کیا ٹھیک ہے جی اس میں کچھ ٹرانسفارمیشن کی اس کو اسٹینڈائز کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ارینج کر دیا طے در طے طے در طے یہ میں انالوجی کر رہا ہوں طے کی اور ڈیٹا ویرا اس کو آپ نے پاپولیٹ کر دیا ڈیٹا کے ساتھ یہاں پہ تو بات ختم نہیں ہو جاتی اس لیے کہ جو ڈیٹا آپ لے کے آئے ہیں اس کو آپ نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بڑا ٹھیک ہے اسٹینڈائز ہے انٹیگریٹڈ ہے لیکن کیا یہ ڈیٹا صحیح ہے کیا یہ ڈیٹا صاف ہے یہاں پہ جو میں نے صاف اور کلین اور جو ڈرٹی کے لفظ استعمال کیے ہیں یہ لٹرل میننگ میں نہیں ہے یہ ایک طرح کا لاجیکل افیکٹ ہے اس کا لاجیکل امپیکٹ بھی ہے اس کا تو آپ کا جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اگر اس میں ڈرٹی ڈیٹا جا رہا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی ڈیٹا ویئر ہاؤس کی صحت اچھی نہیں ہوگی جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے ڈسیزنس اچھے کیسے ہو سکتے ہیں اور جب آپ کے ڈسیزنس اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے بزنس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی اور جب آپ کے بزنس ہی کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو پھر یقیناً آپ کی ہیلتھ بھی یقیناً خراب ہوگی کیونکہ جب آپ کا لاس ہو رہا ہوگا تو آپ صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ بڑے اچھے ماحول میں رہتے ہیں صاف ستھرا ماحول ہے سارا کچھ ہے گھر میں بڑی آپ اسپرے کرتے ہیں ڈس انفیکٹنٹس استعمال کرتے ہیں لیکن پانی تو آپ صاف ہی پئیں گے نا اگر آپ بڑی ورزش کرتے ہیں بڑی اچھی خوراک کھاتے ہیں لیکن اگر پانی آپ صاف نہیں پی رہے تو آپ کی صحت اچھی کیسے ہو سکتی ہے اگر پانی ڈرٹی ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہو سکتے اگر خدا نخواستہ آپ کا میدا بیمار ہے تو آپ خود صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ data warehouse is much more than just arranging data it's about arranging clean data اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو کلین ڈیٹا پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرتا بلکہ آپ کو ڈیٹا کلین کرنا پڑتا ہے اور یہ جو ڈیٹا کلین کرنا ہے اٹس این انارمس پرابلم یہ پرابلم بڑی کیوں ہے اس کو میں نے انارمس کیوں کہا ہے میں نے اس کو اس لیے انارمس کہا ہے جیسے کہ میں نے پیچھے چند لیکچرز میں بھی آپ سے کہا تھا کہ beware of data quality the data is always dirtier than you think آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ڈیٹا اس سے زیادہ ہی خراب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ data quality is a big problem جب ڈیٹا کوالٹی ایک بگ پرابلم ہے تو بگ پرابلم کو حل کرنے کے لیے سلوشن بھی تو بڑا چاہیے اور بگ پرابلم کا امپیکٹ بھی تو بڑا ہوگا میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلے بھی سنی ہوگی گاربیج ان گاربیج آؤٹ جس کو گیگو بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے ویئر ہاؤس میں اچھا ڈیٹا نہیں جا رہا گاربیج ڈیٹا جا رہا ہے تو آپ کے ڈسیزن کی ویلیو بھی خدا نخواستہ گاربیج لیول کی ہوگی it would be useless میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ڈیٹا کلینزنگ کا ڈیٹا کلیننگ کا اور اس کو بہت سیریسلی لیں اس لیے کہ اگر ادارے میں ویئر ہاؤس میں کلین ڈیٹا نہیں جا رہا تو اس ادارے کا اس ڈیٹا ویئر ہاؤس کا خدا ہی حافظ تو میں نے آپ سے یہ تین پوائنٹ ڈسکس کیے اب ہم دیکھتے ہیں بقایا پوائنٹس کیا ہیں اس کے بعد ان پوائنٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کوئی سوال ہو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو پوچھ سکتے ہیں تو ہم ایک نظر ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو اب ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ پوائنٹس کیا ہیں dirty is relative paradox data duplication dirty is relative کا کیا مطلب ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈرٹی ڈیٹا کا مطلب کیا ہے کیا ڈیٹا کا رنگ خراب ہوتا ہے یا ڈیٹا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈرٹی کا مطلب یہ ہے it's a relative term relative کا مطلب کیا ہوا ڈرٹی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈرٹی مینس کہ جو ڈیٹا جن کنفارمنس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا ڈیٹا کی جو ویلیو ہونی چاہیے تھی یا جن ویلیو سے اس کو کنفرم کرنا چاہیے تھا ان ویلیو سے ڈیٹا کنفرم نہیں کر رہا اس کو آپ ڈرٹی ڈیٹا کہیں گے ڈیٹا کا ڈرٹی ہونا is a relative term relative کا کیا مطلب ہے رشتے دار مطلب نہیں ہے اس کا ریلیٹو کا یہ مطلب ہے کہ جو کانٹیکس میں آپ ڈیٹا کو اگر ڈرٹی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں وہ ڈیٹا ڈرٹی نہ ہو اس لیے کہ وہ کنفرم کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جس کو اس کو میچ کرنا چاہیے تھا تو یہ ہے ڈرٹی ریلیٹو ہے اور کنفرمنس ہے یہ بات سمجھے آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا کو یہ اسٹیبلش کرنا یا ڈیٹا کے بارے میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ ڈیٹا ڈرٹی ہے یا ڈیٹا ڈرٹی نہیں ہے اس کے لیے ڈومین نالج چاہیے اور ان ڈیپتھ ڈومین نالج چاہیے ڈومین نالج کا مطلب ہے بزنس نالج مطلب یہ کہ جس ڈومین میں ہم ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں اس ڈومین کا شخص ہو جو کہ یہ اسٹیبلش کر سکے کہ جس کو آپ ایز کمپیوٹر سائنٹسٹ ڈیٹا کہتے ہیں کیا وہ ڈیٹا ہے کیا وہ ڈرٹی ڈیٹا ہے کہ وہ کلین ڈیٹا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ ایک پیراڈاکس کو جنم دیتا ہے پیراڈاکس کیا تھا میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی تھی کہ آپریشن تو کامیاب رہا لیکن مریض مر گیا یہ ایک پیراڈاکس ہے یہاں پہ پیراڈاکس کیا ہے یہاں پہ پیراڈاکس کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے جس کے پاس ڈومین نالج ہو اور اس شخص کو لے کے آپ ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ڈیٹا ڈرٹی ہے کہ نہیں جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ڈیٹا ڈرٹی ہے پھر اس کو کلین کریں گے ڈیٹا کا ڈرٹی ہونا یا نہ ہونا تو آپ کو اس شخص نے بتایا جو کہ ڈومین ایکسپرٹ تھا ہو سکتا ہے آپ نے اس کی بیسس پہ کوئی رولز بنا لیے رولز اسٹیبلش کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سیمائی آٹومیٹک سسٹم ہوگا سیمائی آٹومیٹک سسٹم کا نقصان کیا ہے کہ ایسے سسٹم کی جو کہ ڈیٹا کو کلین کر رہا ہے تھرو پٹ کم ہوگی یہ تو ایک پیراڈاکس بن گیا پیراڈاکس اس طرح سے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں چند سو ریکارڈ یا روز تو نہیں ہوتی یا تو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈس یا ملین کے حساب سے روز ہوتی ہیں ان ساری روز کو اگر آپ نے کلین کرنا ہے آٹومیٹڈ کلیننگ ہونی چاہیے تاکہ جلدی ہو لیکن اگر آپ آٹومیٹڈ کلیننگ لے کے آئیں گے تو ڈومین نالج کہاں سے آئے گا ڈومین نالج کو آٹومیٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ پیراڈاکس تھا اس میں ایک اور بات جو میں آخری پوائنٹ اس میں بتاتا چلوں آپ کو بیک گراؤنڈ کے ریفرنس سے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈیٹا کلیننگ یا کلینزنگ کی جو پرابلم ہے یہ آئی ہے ڈپلیکیٹ ریموولس کی وجہ سے ڈپلیکیٹ ریموولس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے جیسے کہ میں نے شاید آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی مثال دی تھی کہ ایک ہی اینٹی کی ملٹیپل ریپرزنٹیشنز ہیں ایک اینٹی کی ملٹیپل ریپرزنٹیشنز ہیں اور جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو data warehouse is a prime target for multiple representation single entity prime target کس طرح سے ہے it's a central repository from different disparate heterogeneous sources اس لیے بہت چانس ہے بالکل ہو سکتا ہے کہ مختلف سورسز سے جو ڈیٹا آئے وہ ریپیٹ ہوتا ہو کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہو یقیناً آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے بیک گراؤنڈ کے ریفرنس سے اب میں آپ کو مثالیں دوں گا ایک دو اور ہو سکتا ہے کہ آپ مثال سن کے ہنسیں آپ اس لیے اس ہنسی کو ذرا نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں آپ کو ایسی مثالیں دوں گا کہ جن کو سن کے ڈیٹا کی کوالٹی یا ڈیٹا کلینزنگ کے ریفرنس سے رونا بھی آتا ہے تو یہ جو ہنسی اور رونے کی جو مثالیں ہیں ان مثالوں کی طرف چلتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو انجوائے بھی کریں تو ہم ان مثالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کیا مثالیں ہیں lighter side of dirty data toddler employees toddler employees کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ ڈیٹا کو ڈرٹی کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں ایک تو میں نے کہا کہ of course domain knowledge domain knowledge کی بیسس پہ آپ خود بھی تو ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا ڈرٹی ہے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی شخص کا ہائٹ پندرہ فٹ نہیں ہو سکتی تو اگر آپ اسکین کرتے ہیں ٹیبل آپ کو کسی کی ہائٹ پندرہ فٹ نظر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ غلطی ہے یا کسی شخص کا وزن اگر آپ کو ہزار پاؤنڈ نظر آتا ہے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہے ہو سکتا ہے اس پہ آپ ہنسیں بھی کہ دیکھو کیسی غلطی ہوئی ہوئی ہے ٹوٹلر امپلائیز کا کیا مطلب ہے ٹوٹلر امپلائیز کا مطلب یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل ہم دو ہزار پانچ کی بات کرتے ہیں دو ہزار پانچ کی بات کر رہے ہیں اور جو امپلائی ہے اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ نائنٹین نائنٹی فائیو انٹر ہوئی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے یا نائنٹین نائنٹی فائیو کے آگے کی کوئی ڈیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا امپلائی ہے وہ تو بیبی ہے وہ تو بچہ ہے صرف ہو سکتا ہے اس کو بھی صحیح طرح چلنا بھی نہ آتا ہو ہو سکتا ہے آپ ہنسیں اس کے اوپر دیکھیے جی میں نے ایک ایسی غلطی پکڑی ہے کہ آپ کا سسٹم یہ کہتا ہے کہ بچوں کو آپ نے نوکری دے دی ہے ٹھیک ہے جی ایک بات دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹس کے مذاق ہے یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے مذاق آگے کیسے بڑھ سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو نوکری دی کہ جس کی جو ڈیٹ جو یا اس کی جو امپلائمنٹ ڈیٹ ہے وہ اس کی برتھ ڈیٹ سے پہلے کی ہے یعنی کہ جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو آپ نے نوکری دے دی ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کی شادی بھی نہ ہوئی ہو پھر بھی آپ نے ان کو نوکری دے دی کیا یہ ہنسنے کی بات ہے شاید ہنسنے کی بات ہے لیکن اس ہنسی کے پیچھے بڑے مضمرات بھی پیچھے رکھے ہوئے ہیں وہ مضمرات کیا ہیں کیا کوئی اس بات کو سیریسلی لے گا اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ ڈیٹا میں یہ ایرر تھے اور ان کی بیسس کے اوپر یہ ریزلٹس نکل رہے تھے کیا کوئی اس کو سیریسلی لے گا یقیناً اس کو ایک اینٹی ضرور سیریسلی لے گی اور وہ اینٹی کیا ہے وہ اینٹی کمپیوٹر ہے کمپیوٹر میں سینس آف ہیومر نہیں ہوتی کمپیوٹر تو بےچارا یہ غلام ہے جو حکم دیتے ہیں پورا کرے گا جب کمپیوٹر ان ڈیٹا کو پروسیس کرے گا تو اس کے پاس تو کوئی اگر آپ نے کوئی رول نہیں دیا ہوا کہ یہ چیز پکڑنی ہے یا نہیں پکڑنی اس کے لیے سب چیزیں برابر ہیں وہ سب چیز پروسیس کرتا جائے گا ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسی غلطیاں یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈیٹا بھرا پڑا ہو ایسی غلطیوں سے جہاں کے ٹاڈلر امپلائیز ہوں یا ان بورن لوگوں کو نوکری دے دی ہو ایسی تو تھوڑی ویلیوز ہوں گی جب آپ ایسی تھوڑی ویلیوز کی بات کریں گے اور آپ یہ بھی کہیں کہ جی جب ہم ایوریجز کی بات کرتے ہیں ہم بہت سارے ڈیٹا میں ڈیٹا ویئر ہاؤس میں چند سو ریکارڈ تو نہیں ہوتے اگر چند سو ریکارڈز میں یہ ایرر موجود ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ڈیٹا اگر ڈرٹی ہے تو جب ایوریج لیں گے تو اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا لیکن میرے عزیز اسٹوڈنٹس آپ ایک بات غور سے دیکھیں کیا اس سے میکسیمم ویلیو نہیں چینج ہو جائے گی ڈیٹا کی یقیناً چینج ہو سکتی ہے کیا اس سے منیمم ویلیو نہیں چینج ہوگی یقیناً چینج ہو سکتی ہے کیا اس سے میڈیا نہیں چینج ہوگا یقیناً چینج ہو سکتا ہے تو یہ ہنسی کا مقام نہیں ہے اٹس اے فیکٹ یہ ایک پرابلم ہے میں اب آپ کو سیریس پرابلم کے بارے میں مثال دیتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ پوائنٹ دیکھتے ہیں serious side of dirty data اس میں میں دو پوائنٹ سے آپ سے ڈسکس کروں گا ایک گورنمنٹ ڈسیزن میکنگ ہے اور ایک ڈائریکٹ میل بیس مارکیٹنگ ہے میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ ڈسیزن میکنگ کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہیں اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کا مقصد ہے اپنی عوام کی ویل بینگ اب وہ پیسے اور فنڈز انویسٹ کرنے ہیں انویسٹ کرنے ہیں لوگوں کی معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے وہ انفراسٹرکچر کس قسم کا ہو سکتا ہے وہ انفراسٹرکچر اسکول ہو سکتے ہیں اسکول کی صرف بلڈنگ تو نہیں کھڑی کی جاتی اسکولوں میں کلاس رومز ہوتے ہیں اس میں فرنیچر جاتا ہے اس میں پنکھے لگتے ہیں اس میں لائٹیں لگتی ہیں اس میں دروازے لگتے ہیں اس میں خرچہ آتا ہے صرف اسکول ایسے نہیں بن جاتے ان میں ٹیچرس کو لانا پڑتا ہے لائبریری کی کتابیں آتی ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ انویسٹمنٹ کب اور کہاں اور کیسے کی جاتی ہے جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہاں جی ہم ہمارے پاس جو کلیکٹڈ ڈیٹا ہے یا جو ہمارے پاس سینسس ڈیٹا ہے جو مردم شماری کا ڈیٹا ہے آج کا یہ اتنے سالوں کے ڈفرینس سے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس علاقے میں ریپڈ پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے جس علاقے میں ریپڈ پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں اور وہاں ان کو اسکول بھی چاہیے ہوں گے اسی لیے آپ نے اس جگہ پہ اسکول بنائے اس جگہ اسکول بنانے کے لیے پیسے ایئر مار کر دیے یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے سے لوگ نقل مکانی کر کے کہیں اور جا رہے ہیں تو جہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اگر پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ہے ہو سکتا ہے وہ نیوٹرلائز ہو چکا ہو وہاں اسکول کی ضرورت نہ ہو اگر آپ کا ڈیٹا ڈرٹی ہے یعنی کہ اگر گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ڈرٹی ہے اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی جگہ اسکول بن جائیں گے جہاں اسکولوں کی ضرورت نہیں ہوگی that would be a lost investment یا ایسی جگہ اسکول نہیں بنیں گے جہاں اسکولوں کی شدید ضرورت ہوگی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دوہرا نقصان ہوا ایک تو پیسے اس جگہ انویسٹ ہوئے جہاں سے ریٹرن کچھ نہیں ہوا اور پیسے اس جگہ انویسٹ نہ ہو سکے جہاں لوگوں کا بہت بھلا ہونا چاہیے تھا یہ تو ایک پوائنٹ ہوا دوسرا پوائنٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں ذرا ڈیٹیل میں وہ ہے direct mail marketing direct mail marketing میں ڈرٹی ڈیٹا کا کیا کانسیکوینس ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ میں ہوتا کیا ہے ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ میں ایک کمپنی ہے وہ کوئی نئی کمپین لانچ کرتی ہے کوئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہے تو وہ ڈیٹا ڈیموگرافکس دیکھتی ہے پاپولیشن کے ڈیموگرافکس دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں جی ہمیں ادھر اس علاقے میں یہاں پہ ہمیں لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتانا چاہیے ہمیں اپنی پروموشنل کمپین لانچ کرنی چاہیے وہ یہ کمپین کیسے لانچ کریں گے وہ یہ کمپین خطوں کے ذریعے لانچ کر سکتے ہیں وہ کوئی اپنے بروشر بنائیں گے اپنا کوئی نیوز لیٹر بنائیں گے اس کو ایک لفافے میں ڈالیں گے پہلے تو نیوز لیٹر کی پرنٹنگ کی کاسٹ آئے گی فری میں کوئی کام نہیں ہوتا اس کے بعد وہ لفافے میں نیوز لیٹر جائے گا اس پہ چار پانچ روپے کا ٹکٹ لگے گا اس کو کوئی لفافے میں ڈالے گا لفافے کی بھی کاسٹ ہے پھر وہ کوئی اس کو ڈاخانے لے کے جائے گا وغیرہ وغیرہ اگر آپ کا ڈیٹا ڈرٹی ہے تو پتہ ہے چلا کہ آپ کے پاس ایڈریسز ہی غلط تھے آپ نے جن لوگوں کو خط بھیجے وہ خط واپس آ گئے دیٹ از اے لاس پیسے ضائع ہو گئے یا اگر آپ نے پراپر ہاؤس ہولڈنگ نہیں کی ہوئی تھی جس کا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مینی ٹو مینی ٹرانسفارمیشن کے اندر which was an E T L issue جو کہ ہم نے ای ٹی ایل کے سیکنڈ لیکچر میں کیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہاؤس ہولڈنگ صحیح نہیں ہوئی آپ اپنے حساب سے پانچ بندوں کو پانچ مختلف لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں لیکن سارے کے سارے خط ایک ہی بندے کے پاس ایک ہی گھر میں جا رہے ہیں یہ بھی پیسے ضائع ہو گئے یہ تو آپ کا ڈائریکٹ لاس آف منی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے غلط علاقے کو ٹارگٹ کیا اور جس علاقے کو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا وہ کسی اور نے ٹارگٹ کیا وہ پیسے بنا کے چلا گیا بزنس اس نے کر لیا آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا آپ کے پیسے کا بھی نقصان ہوا آپ کے بزنس کا بھی لاس ہوا اور آپ کی بدنامی اس کے علاوہ ہوئی all due to dirty data پتہ ہے چلا کہ ڈیٹا کو کلین کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کلیمٹیز ہی کلیمٹیز ہیں ورنہ بڑی پریشانی ہے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تھری کلاسز آف اناملیز میں نے یہ لفظ اناملی کا کیوں استعمال کیا میں تو ڈرٹی ڈیٹا کے بارے میں بات کر رہا تھا اناملی کا مطلب ایک ایکسیپشن ہے ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز which is out of the norm data کو جب ہم ڈرٹی کہتے ہیں تو ڈرٹینس کو اسٹیبلش کیسے کرتے ہیں کہ جو کنفرم ویلیوز ہیں ان کے باہر جو ویلیو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلیو غلط ہے that is dirty data that is an exception also مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پندرہ فٹ کی ہائٹ کسی شخص کی یہ تو نہیں ہوتی یہ ایک ایکسیپشن ہے یہ ایک اناملی ہے تو ان اناملیز کو یا یہ اناملیز کورسپونڈ کرتی ہیں ڈیٹا کو ڈرٹی ہونے کے بارے میں یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو وہ کون سی تین اناملیز ہیں میں آپ کو وہ تین اناملیز بتاتا ہوں اور پھر ان اناملیز کی مزید سب کلاسز ہیں تو ہم ان اناملیز کو دیکھیں گے ان کی سب کلاسز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں زیادہ تیز تو نہیں جا رہا چلیں تھوڑا سا میں آستہ ہو جاتا ہوں تو ہم ان کلاسز کے بارے میں بات کریں گے جو تین کلاسز ہیں ڈیٹا کی اناملیز کی ان کی سب کلاسز کے بارے میں بات کریں گے کچھ کے میں آپ کو مثالیں دوں گا اگزامپلس دوں گا اس کے بعد جو مسنگ ڈیٹا کی اناملی ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے حل کیا ہیں اس کی ایشوز کیا بنتے ہیں اور اس طرح ہم آگے اور پرابلم کی طرف جائیں گے جو کہ کیز کے ریفرنس سے ہیں تو میں مزید بات کو لمبا کیے بغیر آپ کو وہ تین اناملیز بتاتا ہوں ان کی سب اناملیز بتاتا ہوں ایک نظر ذرا اسکرین پہ ڈالیے گا three classes of anomalies syntactically dirty data اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کلاسز ہیں سب کلاسز بلکہ سیمینٹیکلی ڈرٹی ڈیٹا اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کلاسز ہیں integrity constant violation business rule contradiction اور ڈپلیکیشن اور پھر کوریج اناملیز ہیں یعنی کہ missing attributes and missing records ان اناملیز کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں پہلی اناملی کی طرف three classes of anomaly syntactically dirty data یہ سنٹیکٹیکلی ڈرٹی ڈیٹا کی دو سب کلاسز ہیں ایک لیکسیکل ایررز ہیں اور ایک ارریگولیرٹیز ہیں لیکسیکل ایررز کا یہ مطلب ہے آسان الفاظ میں کہ there is a problem with the structure of the data that is stored where it has been stored یہ تو ایک پرابلم ہے اس کا یہ ڈیفینیشن ہے ارریگولیرٹیز کا کیا مطلب ہے in the context of syntactically dirty data irregularity کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کالم ہے فار ایگزامپل سیلری کا کالم ہے وہاں کسی کی اینول سیلری لکھی ہوئی ہے اینول سیلری کتنی لکھی ہوئی ہے بیس ہزار سوال یہ ہے یہ بیس ہزار روپے ہے یہ بیس ہزار ریال ہے کہ بیس ہزار ڈالر ہے میری بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ وہ والی بات نہیں ہوئی کہ کسی کے بیس لاکھ کوئی فگر لکھا ہوا تھا لیکن ارریگولیرٹی ہے یہاں پتہ ہی نہیں کہ اس کے یونٹس کیا ہیں یہ ایک ارگولیرٹی ہے اس کے بعد ہم دوسری کلاس کی طرف جاتے ہیں آر سیمینٹکلی ڈرٹی ڈیٹا یہ جو سیمینٹکلی ڈرٹی ڈیٹا ہے اس کی تین سب قسمیں ہیں وہ تین سب قسمیں کیا ہیں پہلی سب قسم تو ہے انٹیگریٹی کنسٹینٹ وائلیشن اب انٹیگریٹی کنسٹینٹ کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے جب آپ نے فورن کی ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھا ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا آیا ہے اس میں سے کسی ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہے ڈپارٹمنٹ نمبر فائیو اور وہ جو اس کی میں ڈیٹیل مزید بتاتا ہوں آپ کو اور جو ڈپارٹمنٹ نمبر فائیو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نمبر فائیو تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا مطلب آپ نے جن ڈپارٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے آپ نے کہا کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ سیلس کا ہے ایک مارکیٹنگ کا ہے ایک اکاؤنٹنگ کا ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا ہے وغیرہ وغیرہ ایک پانچواں ڈپارٹمنٹ جو کہ آپ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا آپ کے پاس جو ڈیٹا آیا ہے اس میں ایک پانچ نمبر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ڈیٹا ہے اس کا ذکر ہے یہ انٹیگریٹی کنسٹینٹ وائلیشن ہے یہ ایک انوملی بھی ہے مطلب کہنے کا یہ کہ ہم ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس طرح سے آ گیا اس لیے کہ جو انٹیگریٹی کنسٹینٹ تو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ وائلیشن ہو کیسے گئی یہ ایک اچھا سوال ہے اس کا جواب اس سے بھی اچھا ہے اس کا جواب میں موقع آنے پہ دوں گا جب ہم ڈیٹیل میں انٹیگریٹی کنسٹینٹ وائلیشن کے بارے میں بات چیت کریں گے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات اس میں ہے وہ بزنس رول کنٹرڈکشنز ہیں یہ میں نے آپ کو پہلی مثال دی تھی جس سے کہ میں نے لیکچر بھی اسٹارٹ کیا تھا بزنس رول کنڈیشن کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جو امپلائمنٹ ڈیٹ ہے ہائرنگ ڈیٹ ہے وہ اس کی برتھ ڈیٹ سے پہلے کی ہے یا کسی کو جو آپ نے لون دیا ہے اس پہ جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ہی نہیں یا انٹرسٹ ہے لیکن جو کمپنی کی پالیسی تھی کہ جتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے اس سے کم انٹرسٹ ہے بہت کم ہے یا کسی کو ڈبل پروموشن دے دی گئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بجائے اس پوسٹ سے اس نے اس پوسٹ تک جانا تھا اور اس کے بعد اس نے اگلی پوسٹ پہ جانا تھا اس نے یہیں سے جمپ ماری اوپر کی پوسٹ پہ چلا گیا یا تو اس کا پروگرامر سے کوئی دوستی تھی یا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس سے کوئی رشتہ داری تھی اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو یہ ایک ڈیٹا میں پرابلم ہے انٹیگریٹی کی انٹیگریٹی کی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ پرابلم بزنس رول کی وائلیشن کی پرابلم ہے اس کے بعد ڈیٹا کوریج کی پرابلم آتی ہے ڈیٹا کوریج کی پرابلم کیا ہے ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ کو سلائڈ بھی دکھاتا ہوں تاکہ ڈیٹیل سے اس کو ہم سمجھ سکیں میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں آئیے میرے ساتھ تو جی ساتھیو بور تو نہیں ہو گئے میرے ساتھ ہیں آپ تو جو کوریج کی پرابلم تھی وہ کیا تھی اور باقی سلائڈز یا جو باقی کلاسز تھیں ان کے کانٹیکسٹ میں وہ پرابلم کیا ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ ساری کلاسز کو دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ ذرا ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا کوریج کی پرابلم اور کوریج کی جو پرابلم ہے اس میں کچھ ویریشن ہے میں اس میں باری باری جاتا ہوں اس میں ایک تو ویریشن یہ ہے کہ there is missing data data نہیں ہے ڈیٹا کیوں نہیں ہے اس میں جو ڈیٹا مسنگ ہے وہ کوئی ایٹریبیوٹ مسنگ ہے یا گروپ آف ایٹریبیوٹس مسنگ ہیں یا ریکارڈز مسنگ ہیں یا کیا چیز مسنگ ہے یہ ایک الگ ایشو ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کو ریزالو کرنے کے بارے میں بھی بات کریں گے تو بات ہم یہ کر رہے تھے کوریج اناملیز کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوریج اناملیز ہوتی کیوں ہیں اس لیے ایک بات یاد رکھیے آپ کہ جب تک ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک ہم پرابلم کی طے میں نہیں پہنچیں گے ہم پرابلم کو ریزالو نہیں کر سکتے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں پہلے پرابلم کو پکڑیں اور پھر اس کو سالو کر سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوریج اناملیز ہوتی کیوں ہیں اس کے کوئی تقریباً چار ریزنز ہیں میں آپ کو چار ریزنز بتاتا ہوں پہلا ریزن تو اس کا یہ ہے کہ ہم جس اکوپمنٹ کو استعمال کر رہے تھے ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے لیے اس اکوپمنٹ میں کوئی پرابلم تھی اس اکوپمنٹ میں پرابلم تھی اس اکوپمنٹ میں کیا پرابلم تھی پرابلم کچھ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ کی بورڈ ہے کی بورڈ کی کوئی کی خراب ہے اب آپ نے کی پریس کی یا کی کوئی لوز تھی اور وہ کارسپونڈنگ ڈیٹا انٹر نہیں ہوا یہ ایک پرابلم ہے ڈیٹا کی ریکارڈنگ میں پرابلم ہو جائے گی اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ آپ بار کو ریڈر استعمال کر رہے ہیں بار کو ریڈر کے شاید جو اس کا ہیڈ تھا جو اس کو آپ چلاتے ہیں اس کو کلین ہونا چاہیے تھا اس کو صاف ہونا چاہیے تھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے الیکٹرو مکینیکل پرابلم ہے کہ آپ کی اکوپمنٹ نے میل فنکشن کیا اور ڈیٹا ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو سکی یہ ایک پرابلم آ گئی دوسری پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈیٹا سسٹم میں لے کے آئے اور اس ڈیٹا کے کورسپونڈنگ کوئی ڈیٹا نہیں ملتا تھا تو اس کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ دیر از سم ایرر یہ کس نے سوچا یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر نے سوچا ٹھیک ہے جی اور اس نے وہ ڈیٹا ہی اڑا دیا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا بات ہی ختم ہو گئی یہ دوسری پرابلم ہے تیسری پرابلم اس میں کیا ہے یا یہ انامولی کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کوریج کی انامولی کہ جو جس ڈیٹا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈیٹا پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا جو آپریٹر تھا جو ڈیٹا انٹری کر رہا تھا یاد رکھیں اب ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی فیلڈ فارم ہے اور وہ فیلڈ فارم جو ہیں وہ ہینڈ فیلڈ فیلڈ ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ تو میں خود ایسی ہینڈ رائٹنگ اپنی لکھتا ہوں کہ میں اپنا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا اس کا مطلب یقیناً کہ جو میں لکھوں گا وہ دوسرا بھی نہیں پڑھ سکے گا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ڈیٹا تھا وہ صحیح طرح پڑھا نہیں گیا چونکہ ڈیٹا صحیح طرح پڑھا ہی نہیں گیا اس لیے ڈیٹا کو انٹر ہی نہیں کیا گیا بات ہی ختم ہو گئی تو یہ بھی ایک ایشو ہے اور اس میں جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ انوملیز کیوں ہوتی ہیں اس میں ایک اور ریزن بھی ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ریزن ہے جس پہ کہ بہت سے لوگوں نے بڑا پیسہ بھی بنایا بہت سی کمپنیز نے بڑا پیسہ بنایا وہ ریزن یہ تھا کہ جس وقت ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا تھا for certain reasons it was not considered important enough to be recorded جیسے کہ سینچری کے دو ڈیجٹ تھے یہ ہم وائی ٹو کے پرابلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب آپ کے پاس جو ڈیٹا آ گیا ہم نئی سینچری میں آ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کافی ڈیٹیل میں یہ وائی ٹو کا ایشو کیا ہوا تھا یہ انارملی اس لیے آئی تھی کہ certain data was not considered important enough to be recorded یہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کوریج اناملیز کیوں ہوتی ہیں بات سمجھ گئے آپ اب جب کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کوریج اناملیز کیوں ہوتی ہیں میرے خیال میں اب یقیناً ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ڈیٹا کلینزنگ کر سکیں ہم ان اناملیز کو ریموو کر سکیں سوال یہ ہے کہ ان اناملیز کو کیسے ریموو کریں گے اس سلائیڈ میں اس کے بارے میں بات ہوگی ہینڈلنگ مسنگ ڈیٹا یعنی کہ ہم کوریج اناملیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا جو سب سے آسان اور جٹکل طریقہ ہے وچ از انتہائی ان ایفیشینٹ وہ تو یہ ہے کہ جن ریکارڈز میں یہ اناملی آ رہی ہے ان ریکارڈز کو اتباع کر دیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں یہ وہی مثال ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ جو ٹرین کا آخری ڈبہ ہے اس میں جھٹکے بہت لگتے ہیں اس کا کیا حال ہے آخری ڈبہ ہٹا دیا جائے ایسے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا بلکہ ایسے مسائل اور مسائل کو جنم دیتے ہیں ہاں اس کے اوپر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی آ سکتی ہے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے is it worth is it worth while to keep dirty data as opposed to not keeping any data at all یہ ایک ڈبیٹیبل کوشچن ہے اور یہ انشاءاللہ جب ہم ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اگر وقت ملا تو میں وہاں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ایک بات ہوگی کہ آپ نے ڈیٹا ریکارڈ کو ڈراپ کر دیا ٹھیک ہے جی دوسرا طریقہ کیا ہے جو مسنگ ڈیٹا کو ریزالو کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو مینولی فل کر دیں آپ لوگ بٹھائیں اور وہ ایک ریکارڈ کو دیکھیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے رولز ڈیوائس کرنا خاصا مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہو جس کی بیسس پہ آپ آٹومیٹکلی مسنگ ویلیوز کو فل کر سکیں تو آپ نے بندے بٹھا دیے پاکستان میں ہیومن ریسورس تو بہت ہے اور انہوں نے مینولی جو تھا وہ کی ان ڈیٹا کرنا شروع کر دیا نہ صرف یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے بلکہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو وہاں پہ صحیح ڈیٹا کی ان ہونا تھا وہی ڈیٹا کی ان ہو رہا ہے یا اس میں بھی کوئی ڈرٹ شامل ہے اس کو بھی خراب کر دیا گیا ہے جانتے پوچھتے نہیں مختلف ریزنس کی بیس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ چیز فیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اچھا سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اس کے علاوہ تین اور طریقے ہیں اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے میں آپ کو ان طریقوں کی ڈیٹیلز کچھ بتاتا ہوں جی تو میں نے آپ کو دو طریقے تو بتائے جس سے کہ ہم مسنگ ویلیوز کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں باقی تین طریقے کون سے ہیں میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ we use a global constant filler یعنی کہ ہم ایک کانسٹنٹ ویلیو لیتے ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی گلوبل سے مطلب یہ ہے کہ جس ایٹریبیوٹ میں ویلیوز مسنگ ہیں پورے کے پورے ٹیبل میں وہ جو کالم یا ایٹریبیوٹ ہے اس میں جہاں جہاں ویلیو مسنگ ہے وہاں وہاں ہم وہ فلر ڈال دیں فلر کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا ایٹریبیوٹ ٹیکسٹ بیس تھا تو وہ ان نون لکھ سکتے ہیں آپ نے ان نون ہر جگہ پنچن کر دیا یہ کیوری کے ساتھ پنچن کیا جا سکتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے خاصا آسان کام ہے اگر کالم کی ایٹریبیوٹ ٹائپ نمیرک تھی تو نمیرک کی صورت میں آف کورس آپ ٹیکس تو نہیں ڈال سکتے تو جو نمیرک ڈالیں گے وہ ایک ایسی ویلیو ہونی چاہیے وچ شوڈ اسٹینڈ آؤٹ مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیو کبھی بھی ایکچوئل ڈیٹا میں اکر نہ کر سکتی ہو وہ ویلیو کیا ہو سکتی ہے وہ ویلیو مائنس انفینیٹی بھی ہو سکتی ہے اب اگر آپ کا system of course minus infinity تو سپورٹ نہیں کرے گا تو آپ ایک لارج نمبر لے کے اس کے ساتھ نگیٹو لائن سائن لگا سکتے ہیں اس کو آپ سٹور کر دیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کے گلوبلی سارے کے سارے ٹیبل میں ایک کانسٹنٹ ویلو چلی جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی یہ کوئی اتنا نیچرل طریقہ نہیں ہے ہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اور جب جب وہ ان نون ویلو آئے گی یا مائنس انفینیٹی یا ایک نیگیٹو نمبر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ مسنگ ویلو کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کو زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے استعمال سے مطلب یہ ہے میں مثال دیتا ہوں ہم اس کے اگلے طریقے کی طرف آتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ جو مسنگ ویلیو تھی that value is replaced by the mean اور دا میڈین یہ جو مین اور میڈین ہے یہ کون سے ہونے چاہیے کیا یہ گلوبل ہونے چاہیے گلوبل کا مطلب ہے کہ اس پورے کالم کا جو میڈین ہے یا جو مین ہے اس کو مسنگ جگہ پہ پلگ ان کر دیا جائے اس میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ کے باقی ویلیوز اس کالم کی نوائزی تھیں تو آپ کا مین بھی نوائزی ہوگا اور آپ کا میڈین بھی نوائزی ہوگا اور آپ نوائز لے کے نوائز میں کنٹریبیوٹ کر دیں گے یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے ہاں بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیٹا میں کلاسز ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہم ڈیٹا مائننگ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو جو ڈیٹا میں سملر ویلیوز ہیں جو کلاسز ہیں ان کلاسز کو پک کریں آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کلاسز میں اس کالم کو پک کریں جس میں مسنگ ویلیو ہے اور ہر کلاس کے لیے اس کی میڈین یا مین ویلیو لیں اور اس کو پلگ ان کر دیں لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا میڈین اور مین کے ریفرنس سے کہ mean value is highly susceptible to noise اگر کوئی ویلیو چینج ہوگی تو مین خراب ہو جائے گا میڈین بہت روبسٹ ہے اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد ہم ایک اگلے طریقے کی طرف آتے ہیں جو کہ آخری طریقہ ہے مسنگ ویلیو سے ڈیل کرنے کا یعنی کہ ڈیٹا کلینزنگ کا وہ طریقہ یہ ہے کہ جو موسٹ پروبیبل ویلیو ہے اس کو آپ ریپلیس کر دیں اس ویلیو کے ساتھ جو کہ مسنگ تھی یہ موسٹ ویلیو کیسے پتہ چلے گی اس کے لیے کوئی آپ کو بیزین کلاسیفیکیشن یا بیزین انالیسس کی ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ اگین یہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی سلائڈس کی طرف اگلے پوائنٹس کی طرف جو کہ ایک اور کلاس آف اناملیز یا پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو تین کلاسز بتائی تھیں اس کے بعد ہم کی کی بیسس کے اوپر ان پرابلمس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی پرابلمس ہیں مطلب ہے کہ ڈیٹا میں کہاں کہاں پہ کلینزنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور جب وہ آپ پرابلم سمجھ لیں گے تو پھر اس کو کلین کرنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا تو ہم کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے key based classification of problems اس کا کیا مطلب ہے ہم بڑی اسپیسیفک قسم کی پرابلمس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جو کہ کالم کی ایٹریبیوٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے کالم کے ایٹریبیوٹس کی بیسس پہ ڈپینڈنس کیا ہوتی ہے دیکھیں نا جی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے کالم کے ایٹریبیوٹس ہمیشہ یونیک ہیں جب کالم کے ایٹریبیوٹس یونیک ہیں تو ہم پرائمری کی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آف کورس جب یونیک نہیں ہے تو نان پرائمری کی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جن پرابلمس کو میں ڈسکس کروں گا اس کے ایشوز وہ پرائمری کی بیسڈ بھی ہیں اور نان پرائمری کی بیسڈ بھی ہیں تو پہلے میں آپ کو پرائمری کی بیسڈ جو ایشوز ہیں جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں باری باری بتاتا ہوں primary key problems and non primary key problems یہ دو کلاسز کی پرابلمس ہیں دو طرح کی پرابلمز ہیں اب ہم پہلے پرائمری کی والی پرابلمس کے بارے میں بات کریں گے یہاں چار پرابلمس کے بارے میں بات کی جائے گی پہلی تو ہے same primary key but different data میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو ذہن نشین کرنا آسان ہو same primary key but different data یہ بڑی عجیب سی بات ہے ڈیٹا فرق ہے لیکن پرائمری کی ایک ہے یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ پرائمری کی ری یوز ہو جائے جب پرائمری کی ری یوز ہوگی تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ آ سکتا ہے دوسرا مسئلہ اس طرح سے آ سکتا ہے جو کہ انٹرنزکلی ہمیشہ سے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں موجود ہے کہ ڈسپیریٹ ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر آتا ہے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف ڈیٹا سورسز تھے جو آپریشنل سسٹمز تھے وہاں پہ جو پرائمری کیز تھیں وہ تو ایک تھیں لیکن جس کو وہ پوائنٹ کر رہی تھیں جس سے شخص کے بارے میں تھیں وہ شخص تو فرق تھا یا تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ کو پرابلم کو ریزالو کیسے کریں گے یا تو اپنی پرائمری کیز بنائیں گے یا کچھ اور میکینزم استعمال کریں گے تو یہ تو ایک ایشو تھا اب ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا دوسرے ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسرا ایشو کیا ہے same entity with different keys entity ایک ہے اس کی کیز فرق ہے اب پرائمری کی کی بات کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اینٹی کے لیے ایک ہی پرائمری کی ہونی چاہیے تھی لیکن جب اینٹی ایک ہے کی فرق ہے تو ہم مختلف ڈفرینٹ ڈیٹا بیس سسٹمس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ آپریشنل سسٹمس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ اینٹی جو ہے وہ تو ایک ہے لیکن اس کی کیز فرق ہو سکتی ہیں اس کی ریپرزنٹیشنس فرق ہو سکتی ہیں اینٹی لیکن ایک رہے گی اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے چلیں اس کی مثال میں نہیں جاتے کیونکہ بہت سے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں میں آپ کو پرائمری کی کی اگلی پرابلم کے بارے میں بتاتا ہوں وہ پرابلم کیا ہے اسکرین پہ ایک نظر ڈالیے گا primary key in one system but not in other primary key ایک سسٹم میں تو پرائمری کی ہے دوسرے سسٹم میں پرائمری کی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا بڑے واضح مطلب ہے کہ جس سسٹم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ وہ پرائمری کی ہے وہاں پہ وہ اینٹی سینٹرل اینٹی ہے اس کے اراؤنڈ سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پہ تو یقیناً جو اینٹی کے کورسپونڈنگ کی ہے وہ پرائمری کی ہوگی لیکن جس سسٹم میں اس اینٹی کے اراؤنڈ چیزیں نہیں ہو رہی کام نہیں ہو رہا وہاں تو وہ پرائمری کی نہیں ہوگی مثال کیا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک کسٹمر ریلیشن شپ ایک سسٹم ہے اس کو مینج کرنے کے لیے سسٹم بنایا ہی گیا تو ہو سکتا ہے کہ جو کسٹمر کا جو شناختی کارڈ کا نمبر ہے وہ پرائمری کی ہو وہاں پہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں یا ڈیٹا انٹری سسٹم کو جو کہ دیکھتا ہے کس نے کیا انٹری کی ہے ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو مین فوکس ہے وہ تو ڈیٹا کے ریفرنس سے ہے تو جو شخص کہیں پہ ایک کسٹمر تھا وہ کسی دفتر میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی ہو سکتا ہے اور وہاں اس کے گرد فوکس نہیں ہے ڈیٹا کے گرد فوکس ہے تو میرے خیال میں آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد ہم آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو پرائمری کی کے ریفرنس سے ہے ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا same primary key but in different formats مطلب یہ ہوا کہ جس ایشو میں ہم پھنسے ہوئے تھے پرائمری کی کے کہ پرائمری کی مختلف لوگوں کے لیے ایک تھی ایک شخص کے لیے مختلف تھی وغیرہ وغیرہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ تو ریزالو ہو گیا ہے پرائمری کی ایک شخص کے لیے ایک ہی ہے لیکن پرائمری کی کا فارمیٹ فرق ہے فارمیٹ سے کیا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہوگا شناختی کارڈ کے نمبر میں ڈاٹس بھی ہوتے ہیں ڈیشز بھی ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائمری کی کو as a text entity store کیا جائے یا as a numeric value store کیا جائے ہو سکتا ہے کسی سسٹم میں ایز ٹیکسٹ اینٹی ہو کسی سسٹم میں نمیرک ویلیو ہو جب آپ اس کو ایک جگہ لے کے آئیں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے لیے تو پرابلم تو آئے گی تو یہ چار پرابلمس تھی پرائمری کی کے ریفرنس سے اب چونکہ آپ پرابلم سمجھ چکے ہیں اس لیے ڈیٹا میں سے اس پرابلم کو ریزالو کرنا آپ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ ایک الگ چیز ہے اب ہم چلتے ہیں نان پرائمری کیز کی طرف نان پرائمری کی بیس پرابلمس نان پرائمری کی بیس پرابلمس جو ہیں یہ ذرا زیادہ ہیں چار سے زیادہ ہیں ان میں سے کچھ ایسی پرابلمس ہیں جن کے بارے میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں میں بریفلی آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں وہ پوائنٹس ان کو پھر بریفلی ڈسکس کر کے زیادہ دلچسپ پوائنٹس کی طرف چلیں گے different encoding in different sources multiple ways to represent the same information sources might contain invalid data پہلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تو خاصا ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ زیرو ون کہیں پہ میل فیمیل کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہیں ایم ایف میل فیمیل کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو یہ تو بات ہو چکی ہے اس پہ میرے خیال میں اور بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے multiple ways to represent the same information اس کی ایک میں مثال دوں جیسے ایک ادارہ ہے ایک ادارہ ہے ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام نیشنل یونیورسٹی ہے کوئی اس کو این یو کہتے ہیں کوئی اس کو فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کہتے ہیں کچھ اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں لیکن ادارہ تو ایک ہے ادارہ چینج نہیں ہوا اس کے بعد جو آپ نے ریپرزنٹیشنس تھی وہ ملٹیپل تھیں یہ ایک پرابلم ہے لیکن یہ نان پرائمری کی کی پرابلم ہے اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں two fields with different data but same name یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پرابلم ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں two fields with same name but different data یہ پرابلم کیسے ہوگی یہ نان کی کی پرابلم کیا ہے یہ پرابلم اس طرح ہے سے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں اینول سیلس کی اینول سیلس کے ریفرنس سے اگر آپ غور کریں میں نے آپ کو ایک پرابلم بتائی تھی پرابلم کہاں تھی یاد آ رہا ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی نان کنسسٹنٹ ریپرزنٹیشنس کے بارے میں یاد آیا آپ کو یہ بات کہاں بھی ہوئی تھی یہ ہم نے بات کی تھی رول ایپ کے ریفرنس سے رول ایپ کے ایشوز کے بارے میں یاد ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک کالم اینول سیل ہے وہ اینول سیل کیلنڈر اینول ہے وہ اینول سیل ایئرلی یا فائنینشیل اینول ہے یا کیا ہے یہ ایک پرابلم ہے جب تک کہ یہ میٹا ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوگی اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا میں اور نان پرائمری کیز کے بارے میں بات کرتا ہوں پھر میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں گا کہ آٹومیٹک یا آٹومیٹڈ ڈیٹا کلینزنگ کیسے کی جاتی ہے وہ مزید پوائنٹس کیا ہیں نان پرائمری کی کے اسکرین پہ ایک نظر ڈالیے گا required fields left blank data erroneous اور incomplete data contains null values جو ریکوائرڈ فیلڈس کو بلینک چھوڑ دیا گیا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو یہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ جان بوجھ کے نہیں کی گئیں ریکوائرڈ فیلڈس لیفٹ بلینک کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان میں نائنٹیز میں موبائل فون سٹارٹ ہوئے تھے اگر آپ اس سے پہلے کا ڈیٹا دیکھیں اور کسی کے موبائل فون کا نمبر ایڈ کرنا ہو تو وہ تو خالی ہی چھوڑیں گے نا وہ تو مجبوراً خالی چھوڑنا پڑے گا ڈیٹا ایرونیس کی مثال بڑی سادی سی ہے کسی شخص کا ٹیلی فون نمبر تو لاہور کا ہے زیرو فور ٹو کی کوڈ ہے لیکن جو اس کا ریزیڈنس لکھا ہوا ہے جہاں وہ فون لگا ہوا ہے وہ کراچی کا لکھا ہوا ہے ڈیٹا کنٹینز نل ویلیوز یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کہ نل ویلیوز کا ریفرنس سے کیا انارملی ہوتی ہے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں automated data cleansing data warehouse ہاؤس میں ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس کو آٹومیٹ کرنا پڑے گا اس آٹومیٹ کرنے کے طریقے کیا ہیں کچھ تو زیادہ انٹیلیجنٹ طریقے ہیں کچھ اتنے انٹیلیجنٹ طریقے نہیں ہیں یہ چار طریقے ہیں وہ چار طریقے کیا ہیں ایک تو اسٹیٹسٹیکل بیس طریقہ ہے ایک پیٹرن بیس طریقہ ہے ایک کلسٹرنگ کا طریقہ ہے اور ایک ایسوسیشن رولز کا طریقہ ہے یہ طریقے لیس سوائے شاید پہلے والے کے ڈیٹا مائننگ کے ڈومین میں آتے ہیں تو میں بریفلی آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بتاتا ہوں اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ جن ایٹریبیوٹس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے ان کے ہم میڈینس نکالتے ہیں ان کے ہم میل نکالتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیبی شیفس تھیورم ہے وہ ایک سرٹن کانفیڈنس لیول اسپیسیفائی کرتا ہے اور جو ویلیوز جتنی زیادہ مین سے فرق ہوتی ہیں یا اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے ہوتی ہیں یا جتنی دور ہوتی ہیں ان کی بیسس پہ ہم with a certain confidence level کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلیوز اناملیز ہیں یہ ویلیوز نوائز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں they are a prime target for data cleansing دوسرے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پیٹرن بیسڈ پیٹرن بیس کا کیا مطلب ہے پیٹرن بیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ویلیوز کو گروپنگ کی اور وہ ویلیوز کی گروپنگ ایسی ہے کہ ہم اس کو گروپ کہتے ہیں جہاں پہ ninety percent of the values ایک جیسی ہیں ان کا بیہیویئر ایک جیسا ہے تو ساتھیوں جب ninety percent of the values ایک پیٹرن کو سگنیفائی کرتی ہیں تو جو ویلیوز اس پیٹرن سے الگ ہیں دے آر اناملیز یہ لیکن ایزیئر سیٹ دین ڈن اس میں کلاسیفیکیشن بھی استعمال ہوگی اس میں کلسٹرنگ بھی استعمال ہوگی اس میں پارٹیشننگ بھی استعمال ہوگی اور یہ ساری ٹیکنیکس استعمال کرنے کے بعد پیٹرن کی بیسس کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ انارملی کیا تھی اس کے بعد اور دو طریقے ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ایک طریقہ کلسٹرنگ کا ہے کلسٹرنگ میں کیا ہوگا کلسٹرنگ میں ان ویلیوز کی گروپنگ ہو جائے گی جو کہ ویلیوز سملر ہیں ایک جیسی ہیں جو ویلیوز ایک جیسی نہیں ہوں گی وہ الگ نظر آئیں گی یہ کلسٹرنگ یوکلیڈین ڈسٹینس کے بیسس پہ بھی کی جا سکتی ہے یہ کلسٹرنگ کسی سملیرٹی میجر کی بیسس پہ بھی کی جا سکتی ہے اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویلیوز اس کلسٹر میں نہیں آئیں گی ان کو ہم کہیں گے کہ وہ ویلیوز ایکسیپشنز ہیں وہ اناملیز ہیں اور وہ نوائز ہے تو ہم نے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کیا کہ نوائز کیا ہے جب ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ نوائز کی قسم کون سی ہے اور اس کو کلین کریں گے اب میں آخری جو ٹیکنیک ہے آٹومیٹڈ اس کے بارے میں چلتا ہوں بتانے کے لیے آپ کو لیکن بریفلی ایسوسیشن رولس کے بارے میں میں بات کروں گا ایسوسیشن رولس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا کی اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز ہیں ان اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز کی بیسس کے اوپر آپ ایک ڈیسیجن ٹری بنا لیتے ہیں یہ ذرا بات آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز ہیں اس کی بیس پہ سمجھیں کہ آپ اف دین کے رولز بن جاتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے اور یہ ڈیٹا کی اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز کے اوپر ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر یہ یہ رول ٹرو ہے تو یہ ریکڈ جو ہے وہ نوائزی ریکڈ ہے اور یہ جو رول کہاں سے پتہ چلے آپ کو یہ ڈیٹا کی انالیسس کرنے سے پتہ چلے اور ڈیٹا کی انالیسس آپ نے خود نہیں کی تھرو پروگرام کرائی تو عزیز طلباء و طالبات دوستوں اور ساتھیوں اس کے ساتھ ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں یعنی کہ data cleansing with lot of detail with reference to E T L اس میں میں نے آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں ہنسنے کی باتیں کون سی ہیں اور رونے والی باتیں کون سی ہیں بلکہ جو ہنسنے والی تھی ان میں بھی رونا ہی پڑتا تھا اینڈ میں جا کے پھر میں نے آپ کو اناملیز کی کلاسز کے بارے میں بتایا پرائمری کی کے ریفرنس سے اور نان پرائمری کی کے ریفرنس سے جو پرابلمس تھیں ان کے بارے میں بتایا اور مختصر طور پہ میں نے آپ کو آٹومیٹڈ ڈیٹا کلینزنگ کے بارے میں بتایا امید ہے کہ باقی لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کو معلوماتی اور دلچسپ لگا ہوگا اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ